خدا کے لیے اتنا انکار مت کرو جہاد کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ آئے اور مسلمان کے جہاد نہیں ہے میں جو گھر بیٹھا ہوں یہ جہاد ہے تمہارے گھر بیٹھنے سے جہاد ہو رہا ہے اور آقا مدنی اکسٹھ سال کی عمر میں تبوک کے سفر کو جا رہے حضرت ابو خیسمہ اپنے گھر میں آئے بیوی نے چٹائی بچھا دی اوپر چھپر ہے پانی کا چھڑکا کیا خوبصورت بیوی ٹھنڈا پانی کا کٹورا رکھا ساتھ کھجور کے خوشے رکھے ابو خیسمہ نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا پانی کو دیکھا اچانک یاد آیا کہ میرے آقا حضرت محمد عربی تبوک کے صحراؤں میں پیاسے پھر رہے ہوں گے ابو خیسمہ نے سب کچھ پرے پھینک دیا اور اپنی گھوڑی کو دوڑا اپنی اونٹنی کو دوڑایا اللہ کے نبی جا رہے تھے دھوپ کے اندر سفر کرتے ہوئے اکسٹھ سال کی عمر میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اگر بغیر لڑے کام چلتا اللہ اپنے نبی کو اتنا نہ تھکا تھا کہ اکسٹھ سال کی عمر میں بھیجتا لوگوں اگر بغیر لڑے ایمان مکمل ہو جاتا صحابہ پر اتنی زیادہ تکلیفیں کیوں آتی کہ اونٹ کی لیڈ اٹھا کے اس کو نچوڑ کے جو پانی نکلتا تھا بعض دفعہ اس سے پیاس بجھانے کی نو چیزوں بتاتی تھی تاکہ کہیں موت نہ آ جائے موت کے وقت ایسی چیز کھانا حلال ہے ایسی چیز کھانا جائز ہے جس کام کے لیے صحابہ نے اتنی مشقتیں کی اللہ کے نبی نے پیچھے دیکھا ایک اونٹنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے فرمایا کن ابا خیسما یہ میرا دیوانہ ابو خیسما ہوگا ابو خیسما آ گئے قصور میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے نبی کے قدموں میں پہنچ کے کہے کہ نبی جہاد میں ہو میں گوارا نہیں ہے میں بھی اسی طرح میدان جہاد میں نکلوں گا انشاءاللہ